صلی اللہ میرے رہے واقعہ مناظر نے سن سنایا ہے کہ اگر بادشاہ کے زمانے میں دربار میں صحیح بات چلی کہ بچہ بولنا کیسے سیکھ لیتا ہے اس کے ماہرین نے کہا کہ بولنے والے کو سنتا ہے اس کو سیکھ لیتا ہے گروہ نے کہا میں ایسا نہیں ہے بولنے والے کو نبی جیسے تب بھی سیکھ لیتا ہے تو اس نے لاہور میں ایک عمارت بنائی اس کا نام رکھا گنگ محل ایک محل بنایا تو اس میں چھوٹے بچوں کو رکھا جن میں بولنا نہیں سیکھا تھا اور ان کے سارے ملازمین خدمت والے ایسے رکھے جو گنگے تھے تو بچے چار چار پانچ پانچ سال کے ہو گئے بڑی مڑ کے ہو گئے لیکن وہ بولنا نہ بول سکے کت چپ چلا جب یہ مسلسل بولنا سنتے ہیں سے ان کے باطن کے اندر بولنے کی استعداد آہستہ آہستہ پیدا ہوتی رہتی ہے پہلی آواز سے ہی بولنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے اذان دینے کا کہا گیا سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جائے میں جو مریض کا پوچھنے کے لیے گیا آباد میں ایک مستری اسپتال ہے ایسا تھی تو میں پہنچا تو بچہ پیدا ہو گیا تھا میں اس کو لہلا کر میرے آگے کر دیا کہ اس کے کان میں جان دے دی میں نے کان میں جان دے دی تو با اتنا خفا ہوا وہاں کا ملا کہ آپ نے اذان کیوں دی بچے اتنی تقریب سے بچہ پیدا ہوا ہے رو اس کو جو ہے تو شور اس کے آگے کر رہے ہیں مجھے کو سین کر لے گا سلے کے ایک مزید نے بچہ کھایا اس کو میرے آگے کر دیا کس کے کان میں جان دے اس کو بھی میں نے کان میں جان دے دی ماضی بھیجا کہ جا کر اس کو کہو کہ یہاں پر اذان کی ضرورت نہیں ہے ان کو دفعہ کیا اپنا کام کرو یہ تمہارا ہے کہ ہمارا ہے اتنے نماز کا وقت ہوگا ان کا نماز کہاں پڑھیں گے میں نے کہیں پڑھیں گے وہیں ہم سفر بنائی اور جماعت کی نماز پڑھ اللہ مطلب شان میں آیا تو ایک ان کا ایک ان کا ٹیکنیشین مسلمان ہوا مسلمان ہوا انہوں نے نوکری سے نکال دیا پھر اس کو میڈیکل کالج کی پیتھالوجی جی مبارک میں نوکری پر پھر ملازم بنا سر یہ کر رہا تھا کہ آدمی پہلی آواز سے ہی اس کا باطن تاثر لینا شروع کرتا ہے دماغ پر وہ اور سلگٹیں ان آوازوں سے روزیت بننا شروع ہوتی ہیں جو کہ بچہ سنتا کرتا ہے انسان کے باطن پر اس کے و پیش ایس کہ جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے جو بولتا ہے اور اس سے باطن متاثر آتا ہے چوتھی سوچ جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے سوچ کی قوت بیدار ہوتی ہے بولنے سننے سے بولنے سننے دیکھنے سے تو اس کے اندر ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے بات میں جمع ہوتا ہے ان تین قوتوں کے بعد چوتھی انسان کا کباب چوتھی قوت جو سوچ کی ہے وہ سوچنا شروع کرتی ہے ان ٹیموں کے دیے ہوئے ڈیٹا کو اس کو تجزیہ کرتی ہے ریلائز کرتی ہے سوچ آپ چار ادارے کام میں آ گئے چار ادارے حرکت میں لگے چار ادارے متعلق ہو گئے ان چار اداروں کے متعلق ہونے سے کام یا سیاہ ہو جاتا ہے یا پرشن ہو جاتا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں تو اس کا دائر اثر آ رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے یہ تو اس کا اندر اثر آ رہا ہے کہ دل بلانی ہو رہا ہے یا دل کالا ہو رہا ہے آدمی بولتا ہے تولتا ہے دیکھتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے جاتا ہے آتا ہے دکان ہے مکان ہے ملازمت ہے جام یا تو استعمال ہوتا ہے ایک اس کے عمل کا پھر باہر آیا اور ایک باطن میں آیا سب اور کہ میں جا کر دکان پر سارا دن دھوکہ دوں گا یہ یہ گا ایسے ایسے لوگوں کو شکار کروں گا تو جا کر جتنی دیر کام کرتا ہے باہر میں اس کے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہے اندر مجل میں کالک پر اندھیرا آ رہا ہے پھاسے ہوئی تو خاصے تقسیم کی ہے منایا گیا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ لگ جاتا ہے داغ طرح کے ہیں آرتی اور مستقل آپ جو ہے وضو کرنے سے جو ہے سزیرہ کے جو داغ ہوتے ہیں وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے ذکر کرنے سے تلاوت کرنے سے جل جاتے ہیں مستقل بغیر توبہ کرنی چاہتے پیتے ہیں توبہ کہتے ہیں کہ جس طرح کیا تو اس طرح ضابط ہوئی آرامہ کے لیے پکا ارادہ ہوا کہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور پھر اللہ کے عبور سے توبہ کے کلمات کہے اس لیے پرزادے کے ساتھ داغ دل جاتے ہیں اب ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اس کے اس سے ایک گھنٹہ بعد جو توبہ کے اندر ٹوٹ گئی ہو جب کے صبح کے ساتھ اس توبہ پہلے ٹھیک کی گئی ہے کہ اس طرح پر شرمندگی ملاوت آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ تو اس سے معاف جاتا یہ جو ہوتا ہے بخار صاحب یہ جو داغ ہوتا ہے مائکارڈیل نفارکن کا کیسا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے نا کالا ہوتا ہے نا اتنا داغ اتنا داغ اتنا داغ وہاں سے کسی ڈس ہو جاتی ہے تو بعض سراغ ہو کر خون باہر نکل آتا ہے بازو کا جب آپ زور سے کے تم کرتے ہیں سراغ ہوگا خون باہر آ جاتا ہے بس اسی آج اسی جگہ کھلا ہوا کسی جگہ گرا اور بس مرا تو آپ کا مایہجن سارکن کا باغ بھی کالا ہوتا ہے دل بھر اور دل کی نوک ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر میرف کا میرا جمتا ہے بالکل دل کی نوک پر ہوتا ہے یہ مائکال سارکن کا داغ ہمارا یہ کرنی تھی کہ انسانوں میں یہ بات ناپید ہو گئی کہ آدمی کو بننے کے لیے نیک مجلس کی ضرورت ہے نیک صحبت کی ضرورت ہے کتاب پڑھ لیتے ہیں کتاب پڑھ کے خود فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی کہ جائیں بیٹھیں سنیں اور کافی تربیت کریں مدد کریں اس کا الحمد اللہ رب علیہ رسولی محمد علی اسادی اجمائی

محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انك يا رحيم سهلا كثير يا الله صلي على محمد صلى الله عليه وسلم